مخلوق ہے کھاتی بھی ہے پیتی بھی ہے رہتی سہتی بھی ہے توالد و تناسل کا سلسلہ بھی ہے لیکن کل کی فکر اگر ہے تو انسان کو غور کرنا عقل اور سمجھ جسے کہتے ہیں وہ اللہ نے انسان کو دی ہے اور اسی لیے اسے اشرف المخلوقات بنائے جانور پلاننگ نہیں کر سکتا پرندے پلاننگ نہیں کرنا جانتے لیکن انسان برسوں کا پلاننگ کرتا ہے اس کے پاس پوری ترتیب ہے وہ خطروں کو محسوس کرتا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیریں کرتا ہے جانور ایک طرف باندھا ہے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ چارہ کھانے میں مصروف ہے یہ نہیں سمجھتا کہ اب میرا بھی انجام یہی ہونے والا ہے تو یہ سوچ اس کے پاس نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے کل کیا کرنا ہے اس کا کوئی پلاننگ ان کے پاس نہیں ہے لیکن انسان کو سوچنے سمجھنے دوسرے مخلوقات پر برتری فوقیت جمانے اور اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی سمجھ ہے انسان اپنے عقل کی وجہ سے اشرف المخلوقات اپنے علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے لیکن جانتے ہیں سب سے بڑا علم کیا ہے سب سے بڑا علم یہ ہے کہ آدمی کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مجھے مر کر ایک نئی زندگی میں قدم رکھنا ہے جب اللہ نے یہاں بھیجا تو بیکار نہیں بھیجا تو آنکھ بند ہونے کے بعد جس زندگی میں بھیجنے والے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کارآمد زندگی ہے مدرسہ تھا اس کو بادشاہ کا ایک وزیر چلاتا تھا یہ وزیر کا نام تھا نظام الملک توسی توس جگہ کا نام ہے وہاں کا باشندہ تھا اس لیے توسی کہلاتا تھا جیسے روس کا باشندہ ہو تو روسی کہلاتا ہے تو نظام الملک کے توسی نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ نظامیہ اجمیر شریف میں ایک مدرسہ قائم تھا اس مدرسے کا نام رکھا تھا مدرسہ معینیہ عثمانیہ نواب عثمان علی خان چلاتے تھے اس لیے عثمانیہ اور معینیہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بستی میں ہے اس لیے معینیا تو نظام الملک توسی نے مدرسہ بنایا ایک عرصے سے مدرسہ چل رہا تھا سوچا کہ میں جاؤں مدرسے میں طلبہ کیا ارادوں سے پڑھ رہے ہیں دیکھوں تو صحیح ان کا ٹارگٹ کیا ہے ان کا نقطۂ نظر کیا ہے ان کا ہدف کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے ان کا آبجیکٹ آف لائف کیا ہے تو وزیر تو اکیلے جاتے نہیں ہیں وہ تو اپنے ساتھ قافلے لے کے جاتے ہیں بادش وزیر کا قافلہ پہنچا دارالعلوم میں پورے مدرسے کا جائزہ لیا ایک ایک طالب علم کو پکڑ کر پوچھتے ہیں جیسے آپ کالج میں جائیں گے بھائی آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کو پوچھو کیا کر رہے ہیں بی اے کر رہے ہیں دوسرے سے پوچھو کیا کر رہے ہیں سی اے کر رہے ہیں چوتھے سے پوچھو کیا کر رہے ہیں ایم بی اے کر رہے ہیں پانچویں سے پوچھو ایم بی بی ایس کر رہے ہیں چھٹے سے پوچھو ایم ڈی کر رہے ہیں ساتویں سے پوچھو بی کام کر رہے ہیں کہتے ہیں چند بچے کالج میں پڑھتے تھے ان کو کسی جگہ کا سفر درپیش تھا تو وہ ایک سردار کی ٹرک میں بیٹھ گئے اور بچوں کی عادت ہوتی ہے چھیڑ چھاڑ کرنے کی تو ڈرائیور کو پوچھا کہ سردار صاحب آپ نے کچھ پڑا بڑا ہے کہ نہیں ہے کہ یہی تو پڑا ہے گاڑی چلاتا ہوں اپنا گزر اوقات کرتا ہوں یہ پڑھایا ہے مجھے بچوں تم کیا کر رہے ہو ایک نے بتایا کہ ہم بی اے کر رہے ہیں دوسرے نے بتایا بی کام کر رہے ہیں آپ نے ایسا کچھ نہیں پڑھا کہا مجھے تو میرے ابا نے بچپن کے اندر پڑھا دیا تھا کہ پہلے آتا ہے بعد میں بھی آتا ہے تو نے اتنے سالوں کے بعد پڑھا تو بھی بی پہلے بولتا ہے بعد میں بولتا ہے جو پڑھا وہ بھی تو الٹا ہی پڑھا ہے تو تو ہر ایک سے پوچھ رہے ہیں یہ وہ دور کی میں بات کرتا ہوں جب دینی علم جن لوگوں کے پاس ہو ان کو بادشاہوں کے یہاں بڑے مرتبے ملتے تھے کوئی قاضی بنایا جاتا تھا کوئی وزیر بنایا جاتا تھا کوئی دربار کے اندر جو ہے اسپیشل مقام پر فائز کیا جاتا تھا کیونکہ اس کے پاس نالج یعنی علم ہے دینی علم کا یہ مرتبہ تھا تو مدرسوں میں جگہ بھی نہیں ملتی تھی نو ویکنسی کوئی جگہ نہیں ہے ارے ڈونیشن لے لو لیکن ہمارے بچے کو داخل کرو آخر یہ پڑے گا تو وزیر بنے گا امیر بنے گا بادشاہ بنے گا قاضی بنے گا سیکرٹری بادشاہ کا بنے گا ہم مدرسے میں کیوں داخل نہیں کرتے امام بنے گا معذن بنے گا اس کو کیا ملے گا لوگوں کی ایک دو ساسیں ہوتی ہوں گی لیکن امام کی تو سب ساسیں ہیں جتنے مقتدی اتنے اس کی سانس ہیں امام کو ہم امام سمجھتے نہیں اس لیے لوگ ڈرتے ہیں کہ امام بنیں گے تو کیا حالت ہو جائے گی اور مؤذن کو کون پوچھتا ہے حالانکہ اسلام میں مؤذن کا کتنا اونچا مرتبہ ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میرے حسن کو اور حسین کو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دوں اور حدیث شریف میں کیا فرمایا مؤذن کا مرتبہ فرمایا لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اذان کے کہنے میں کیا فضیلت ہے تو لڑیں گے یہ مرتبے کو حاصل کرنے کے لیے وہ کہے گا میں اذان دوں گا وہ کہے گا میں اذان دوں گا لیکن اذان کا مرتبہ معلوم نہیں اس لیے خود کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دیتے نہیں آتی اس میں مولانا کو ڈھونڈتا ہے موزن صاحب کو ڈھونڈتا ہے حالانکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے جب بچہ پیدا ہو تو گیا ہے بہت بڑا مرتبہ ہے شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً شیطان آ کر اس کو کچو کے لگا کر رلاتا ہے یوں فرمایا کہ تابڑ توڑ اذان دو اس کے ایک کان میں اور دوسرے کے اندر اقامت کہو اور یہ بچے کو بتاؤ کہ تیری زندگی میں اللہ ہوگا تیری زندگی میں اللہ کے احکام ہوں گے تیری زندگی میں نماز ہوگی تو شیطان تجھے پریشان نہیں کر سکے گا اس لیے اذان کہی جاتی ہے اس لیے اقامت کہی جاتی ہے تو فرمایا کہ اذان کا مرتبہ اتنا عالی شان ہے فرمایا جو اذانیں گردن اونچی کر کے مؤزن دیتا ہے اللہ اس کی چمکیلی گردن اس روز رکھیں گے اور لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ ہمارے مؤزن صاحب ہیں کیونکہ اگر میں یوں کہوں کہ بہت لمبی گردن ہوگی تو لوگ یوں کہیں گے چھوٹا جسم اور بڑی گردن کو کیا کریں گے جیسا جسم ہوگا اس کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ حسین گردن بھی بنائے کیونکہ اس نے اپنی گردن کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کیا تو اللہ نے قیامت کے دن اس کو حسین بنا دیا جو اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے لگا دے گا اللہ آخرت کی اس کی زندگی کو حسین بنا دیں گے اس کو خوبصورت بنا دیں گے جتنا اللہ کے راستے کے لیے تھکایا اس نے اتنا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور آخرت میں اس کو آرام دیں گے یوں کہیں گے کہ تم بہت تھکا ہے دنیا میں اب آرام کر ریسٹ کر دنیا تھکنے کی جگہ ہے آخرت تیری ریسٹ کرنے کی جگہ ہے لیکن جو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے نہیں تھکا فرشتے وہاں کہیں گے کہ اب تیرے کو دوڑا کہ ہم تھکاتے ہیں تو نہیں دوڑا اللہ کے دین کے لیے آج دوڑنا پڑے گا تیرے تو وہاں دوڑے گا حیران ہو ہو کے پریشان ہو کے یہاں جائے گا وہاں جائے گا حیران ہو ایک اللہ والا دنیا میں بےچارا ٹوپی بھی ٹیڑھی کرتے کا بھی ٹھکانا نہیں دوڑ داڑ بھاگ دوڑ ہر جگہ کسی نے انتقال کے بعد دیکھا بہت آرام سے بیٹھے ہیں بہت بڑے بڑے صوفے چاروں طرف ہیں اور آرام سے پیر پہ پیر چڑھ کے بیٹھے ہیں وہ دیکھنے والے نے کہا کہ چچا جان آپ تو بہت آرام سے آپ کو تو ہم دنیا میں بہت پریشان دیکھتے تھے فرمایا جب یہاں آیا تو اللہ نے فرمایا تو میرے دین کے لیے پریشان رہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب ہمیشہ کا تجھے آرام تو دین کے لیے تھکنے والے کو اللہ ہمیشہ کا آرام دیتا دنیا میں تھک لو اللہ تعالیٰ آخرت کا آرام دے دیں گے تو یہ وہ دور کی میں بات کرتا ہوں آپ سے لیکن اس زمانے میں بادشاہ بھی بڑے عجیب و غریب لوگ ہوتے تھے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ ہارون رشید ہندوستان سے تین گنا بڑی سلطنت کا مالک تھا لیکن روزانہ فرض اور سنتوں کے علاوہ سو رکعت نفل پڑتا تھا آج ہم کسی کو دو رکعت نفل کی بات کرتے ہیں تو ہنستا ہے ہمارے منہ کے اوپر تو ہوں وا تو تمہیں نفل پڑوائیں دعا کرو نہیں کہ فرض ہماری ٹھیک سے ہو جائے بادشاہ کتنا بیزی ہوتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا ٹائم ہے سو رکعت پڑ رہا ہمارے سلسلے کے ایک شیخ ہیں ہم لوگ کیا کماتے ہیں شام کے کنارے پہ وہ ہر گھنٹے میں ایک لاکھ ڈالر کما رہے ہیں لیکن شام کے کنارے پر سات ہزار مرتبہ درود پاک کا خزانہ تیار اور اپنی آفس کے اندر مسلح رکھا ہے جہاں چاش کا وقت ہوا تو چاش جہاں سنتوں کا وقت ہوا کہ سنتیں قرآن ساتھ رکھا ہے جہاں وقت ملا کہ قرآن شریف کی تلاوت ہم لوگ زندگی کی قیمت کو سمجھتے نہیں زندگی سے وصول کرنا نہیں جانتے ہم جنہوں نے زندگی کو وصول کر لیا اللہ تعالیٰ جو وصول شدہ ہے وہ وہاں دیں گے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں شاعر سے وصول کرتے ہیں ہم لوگ دنیا میں مولوی سے وصول کرتے ہیں ہم لوگ لیکن ہمیں اپنی زندگی سے وصول کرنا نہیں آتا زندگی اللہ نے کیوں دی ہے یہ اگر سوچ پیدا ہو جائے آدمی کے اندر جو نبی لے کے آتے ہیں سوچ اور انسانوں کو ان کی ایک ایک لمحے کی قیمت سمجھاتے ہیں اور جب وہ سمجھ میں آتی ہے تو آدمی جو ہے اپنے اوقات کو فضول ضائع نہیں کرتا نہ تین پتی کھیلتا ہے نہ چار بتی کھیلتا ہے کچھ بھی نہیں کھیلتا یہ پتیوں نے ہمارے پتے بیکار کر کے رکھ دی اور زندگیاں بیکار کر کے رکھ دی پیسہ بھی ضائع کر رہا ہے وقت بھی ضائع کر رہا ہے پتیوں میں لگا ہے تو بات میں کہہ رہا تھا کہ ہارون رشید ایک سال حج میں جاتے تھے ایک سال جہاد اللہ کے راستے میں جاتے تھے نہ بڑا بادشاہ ان کے دربار کے اندر ایک جوان آیا تھا بہت چمکیلا چہرہ آج کل تو جوان دکھتا بھی نہیں ہے کہ اس کا کچھ چمکیلا چہرہ دکھتا نہیں ہے کیونکہ اپنی زندگی بیکار کر کے بیٹھا ہے کرکٹ کے میدانوں کے اندر گرمی کے اندر تپتی ہوئی دھوپ میں تو پہلے سے رنگ کالا تھا اوپر سے جو ہے دھوپ کے اندر وہاں کرکٹ کھیلنے کو گیا تو جو باقی تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں بھی کوئی جو ہے عرفان پٹھان بنوں گا تیرے کوئی عرفان پٹھان بن کے کیا کرنا ہے اس کے بیچارے کا ٹھکانے اور لالے پڑے تو کیا بن کے کریں گا یہ کوئی نمونہ تھوڑے ہمارے لیے ایسے بےحودہ لوگوں کا کیا نمونہ بنایا ہے جس کی زندگی کا ٹھکانہ نہیں جو آسٹریلیا کی ہندو لڑکی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہماری زندگی کے اندر نمونہ ہے تم کو نبی کا نبی نہ نہیں چاہیے سرکار کی سنتیں زندگی میں نہیں لاتے کیوں تم کو میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے ہمارا نبی جمال والا نہیں تھا تم کو یہ دنیا کے اور وہ بھی بمبئی کے ووڈ کے حیوان اور گدھے وہ پسند آئے اور میرے نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا تو جو حال ابھی ہے نا اس سے بدتر حال ہوگا جو آئے گا نا تم کو کاٹے گا پیسے گا ختم کر دے گا کیونکہ تم نے اب زندگیوں سے سنتیں ختم کر ڈالی سرکار کے طریقے مٹا ڈالے تم کو سنتوں کو قائم کرنے والا بنایا تھا تم نے سنتوں کو برباد کر کے زندگی کے اندر رکھ دیا اپنے اوقات کو بیکار کر کے رکھ دیا رات آرام کا وقت تھا تو کرکٹ کے اندر لگا دیا دن کام کا وقت تھا تو کھیل کے اندر برباد کر کے رکھ دیا بہت اگر اچھا کھلاڑی بننے کا تو ہاشی معاملے جیسے بنو کتنی ماشاء اللہ ڈاڑی ہے کون اس کو نکال دیتا ہے کوشش کر رہی پوری دنیا کے اس کو نکال دیا جائے ارے ایسی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو کہ تمہاری داڑھی کو چومنا شروع کر دیں لو نکالنے کی کیا بات کرتے ہو داڑھی بالکل ایک دم خشخشی اور ایک دم چھوٹی کر دی میں نے کہا ایسا کیوں کیا تو کہا میرے گھر والی کو پسند نہیں ہے میں نے کہا گھر والی کو تو تک تیری ناک بھی پسند نہیں آئے گی تو کٹوا ڈالے گا اور گھر والی کو تو تیرے کان بھی سوپڑے جیسے کل پسند نہیں آئیں گے تو کٹوا ڈالے گا تو گھر والی کے کہنے پہ زندہ ہے تجھے اللہ کے نبی کا فرمان سمجھ میں نہیں آتا ہاشی معاملہ کو بیچارے کو پوچھا کہ how do you feel when you go on the ground with this big beard how do you feel آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آئی ایم میکنگ شکر آف اللہ سبحان و تعالی میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیوں کہ اللہ نے جوانی کے اندر مجھے سنت والا چہرہ دے دیا کیوں سنت والا چہرہ دیا اس بنا پر کہ اللہ والے سے وابستہ ہو گیا اللہ والوں سے وابستہ ہوتے تو دین آتا ہے زندگی میں اللہ والوں سے جڑتا ہے تو دین آتا ہے زندگی میں قرآن کہتا ہے یا دینا منوت اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے ڈرنا سیکھنا ہو سچوں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ وہ تم کو اللہ سے ڈرنا سکھائیں گے اللہ نے اپنے سے ڈرنے کی بات بھی کہی اور اس کا طریقہ بھی بتایا کہ تقوا ملے گا کہاں کہاں سے حاصل کرو گے وہ طریقہ بھی بتایا یہ قرآن کا شاہکار ہے ہاشی مملہ نے کہا میں تو ایک اللہ والے سے جڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی بنا دی اور ڈربن میں مولانا ردوان صاحب ایک بزرگ ہیں تھے ان کا نام تھا مولانا یونس پٹیل صاحب یہ ہمارے حضرت ماں مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں سے منسلک تھے تو وہ وہاں خانقاہی نظام چلاتے تھے ہاشی معاملہ وہیں نماز پڑھتے تھے اللہ والے کو دیکھ کر متوجہ ہوئے اور ایک دن ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو گئے حضرت میں کیا کروں کا کچھ بھی نہیں کرنا اللہ کے دین کو سامنے رکھ کے چلتے رہو کھیلوں کہ نہیں کھیلو جو بھی کرو نماز کا وقف ہو نماز سنتوں کا وقف ہو سنت اللہ کے احکام کا خیال رکھو اور پورے عالم میں جاؤ تم کو کون نہ کہتا ہے اب جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو جو ہوٹل میں ٹیم ٹھہری ہے وہ ہوٹل کا مینیجر کسی کا بھاؤ نہیں پوچھتا کہ یہ تو سب لنگور ہیں ان میں کیا دیکھنے کا ہے تو ادھر ادھر ادھر ادھر سے سے حیوانوں کی طرح دوڑتے ہیں ان کو تو پیسے ہیں تو حیوانوں کی طرح دوڑیں گے ابھی نہ کہو نا ان کو کہ تم کو ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا تو اس کا دوڑنا بھی بھول جائے گا یہ تو پیسے کے لیے دوڑتا ہے لیکن ہم اس کے پیچھے کا کے لیے دوڑتے ہیں یہ ہم کو کچھ چیک دینے کا ہے دنیا تو مطلب کی ہے دوستو بغیر مطلب کے کوئی آؤ بھی نہیں کہتا اور بغیر مطلب کے کوئی جاؤ بھی نہیں کہتا فرماتے ہیں ہوٹل کا مینیجر آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے عملہ صاحب آپ ادھر آ جاؤ آپ ان لوگوں کے ساتھ مت جانا کیوں آپ کا نماز کا ٹائم ہے دس از دی ٹائم آف نماز املا صاحب میں نے آپ کے لیے کارپیٹ لگایا ہے یہ کارپیٹ جو ہے نا اسپیشل آپ کی نماز کے واسطے پاک کارپیٹ میں نے لگایا آپ نماز پڑھنا تو وہ نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں اور پوری ٹیم اور لوگ دیکھتے ہیں ارے یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی نماز لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بن رہی ہے اس کی نماز لوگوں کے لیے نماز پڑھنے کا ذریعہ بن رہی ہے اور ایک کرکٹر پاس بیٹھا تو یوں کہتا ہے سب آپ جب سجدہ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اتنی شانتی میرے کو ہو جاتی ہے آپ سجدہ کرتے ہیں تو تو انہوں نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں تو تجھے شانتی ہوتی ہے تو تو کلمہ پڑھ کے سجدہ کرے گا تو کتنی شانتی ہوگی سوچ تو لے ذرا مومن کا تو کام دین کا کام اب ہارون رشید کے پاس وہاں جیالے جوان بیٹھے ہوئے ایک جوان کا چہرہ تم تما رہا ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو سمجھ گئے کچھ کہنا چاہتا ہے کیا کہنا ہے تیرے کو یہاں میرے پاس آ جا کہنے لگا سر آپ میرے کو اپنے محل کے اندر جارو کشی کے لیے رکھیں گے جانتے ہیں جارو کشی کس کو کہتے ہیں جارو کشی کا مطلب جھاڑو دینا تو آپ اپنے گھر کے اندر آپ کے محل کے اندر ہم کو جھاڑو دینے کے لیے رکھیں گے کیا تو جواب دیا کہ جھاڑو دینے کے لیے میں تیرے کو رکھوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تیرے اندر صلاحیت چاہیے تو اگر عالم بن جائے گا اور علم دین حاصل کرے گا تو میں اپنے یہاں جھاڑو دینے کے لیے رکھوں گا تیرے کو میرے یہاں کا کوالیفیکیشن یہ ہے جھاڑو دینے والا عالم ہونا یہ تو عجیب شرط لگا دیا ہے اب جھاڑو دینے میں کون سے بڑے علم کی ضرورت ہے کون سے تفسیر کے ماہر کی ضرورت ہے کون سی حدیث کی شروعات کی ضرورت ہے جھاڑو دینے میں اب بادشاہ کے سامنے بولنا بھی کیا اچھا اچھا بادشاہ سلامت تو میں علم حاصل کر کے آؤں یہ تو بادشاہ کا فرمان ہے بادشاہ نے رکھنے کو کہا کوالیفیکیشن بیان کر رہا ہے تو گیا سیدھا مدرسے میں داخل ہو گیا اور مدرسے میں داخل ہو کے پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کرنے کے بعد فارغ ہو گیا اور فارغ ہونے کے بعد اپنے دین کے کام کے اندر لگ گیا ایک دن دربار کے اندر نظر آیا تو بادشاہ نے کہا بھائی تم میرے پاس آنا کیوں تم آئے نہیں میں نے تمہاری جگہ خالی رکھی ہے میرے محل کے اندر جھاڑو نہیں دو گے کیا فرمایا آپ نے ایسی جگہ پر مجھے بھیج دیا کہ مجھے میری حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ جھاڑو دینا یہ مقصد نہیں ہے عبادت کرنا یہ مقصد ہے مقصد مجھے سمجھ میں آ گیا جھاڑو کیا ہے تیرے دربار میں جھاڑو لگاؤں اس سے اللہ خدا کے دربار میں سڈوں کی جھاڑو لگاؤں تو میرا بیڑا پار ہو جائے اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عجیب بات ہے کہ تمہیں سب یاد ہے اور اپنا مقصد یاد نہیں اللہ نے تمہیں یاد دلایا کہ تمہارا مقصد ہے عبادت تمہارا مقصد ہے اللہ کی معرفت تمہارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا آج تم سب کو راضی کرنے پہ تلے ہو لیکن اللہ کو راضی نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وری دعان اللہ اکبر اللہ تم سے راضی ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے نظام الملک کے توسی نے ایک اسٹوڈنٹ کو بلایا جب آدمی کا مقصد جو ہے نا وہ جلیل ہو جاتا ہے عظیم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے راستوں کی تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں رنج شد چو شد مطلب بزرگ گرد گلا تو چشم گر اب تو فارسی سمجھنے والے بھی کوئی نہیں رہے حالانکہ آگے جو ہے آپ کے الپاڑ سے آگے گاؤں آتا ہے خورد اور کلا یہ فارسی میں جہانگیر یہاں سے گزرے تو انہوں نے گاؤں بسائے ان کے نام فارسی رکھے خورد کے معنی چھوٹا کلا کے معنی بڑا یہ آپ کے قریب میں ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ یہ فارسی نام ہے بربودن یہ تو بدل گیا بگڑ گیا نام بگاڑنے کا مزاج ہے ہمارے یہاں اس کا نام تو بابل ادن تھا ادن کا دروازہ یہاں سے جہاز جاتے تھے جیسے سورت کا نام رکھا تھا بابل مکہ اور البیرونی کا نام سنا ہے دنیا کا بہت بڑا مورخ ہے دنیا کا بہت بڑا سیاح ہے بہت بڑا رائٹر ہے اس نے راندیر کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا ہے عالمی لیول کی کتاب میں اس کا تذکرہ ہے ہم لوگ پڑھتے کہاں ہیں علم سے ہم کوسا دور ہو گئے ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے رنج راحت چو شد مطلب بزرگ جب انسان کا مقصد عظیم ہو جاتا ہے تو رنج راحت میں تبدیل ہو جاتا ہے صحابہ کرام کے لیے مار کھانا اس لیے آسان ہو گیا کہ ان کی نظر لا الہ الا اللہ سے ملنے والے اجر پہ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کوڑا مجھے پہنچا تھا کہاں ہے استاد کی مار انسان کو منزلیں عطا کرتی ہے بلال کو پڑھنے والی مار نے مسجد نبوی شریف کی دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا حضرت بلال کو اور لا الہ الا اللہ پہ جو مار کھائی تھی وہ حضرت بلال سے پکار جو لگائی تو آسمان کی بلندیوں میں اذان پہنچ گئی حضرت بلال کی فرما تیرے دکھ کی صدا بھی سنی ہے ہم نے تو اب جو لوگ اس کلمے کو مٹانے کی محنت کر رہے تھے ان کے کانوں کو جا کر تیری آواز ٹکرائے گی تو وہ کان پکڑ کر کہیں گے کہ مٹانے کی محنت انسان کا کام ہے بچانے کی محنت اللہ کا کام ہے میرے آپ کے مٹانے سے یہ دین نہیں مٹے گا میرے آپ کے نہ کرنے سے یہ دین نہیں مٹے گا اللہ نئے لوگوں کو کھڑے کرے گا اگر ہم نہیں کریں گے کنارے لگا دیے جائیں گے اللہ نئے لوگوں کو پیدا کرے گا وہ دین کا کام کریں گے دوستوں قرآن اعلان کر رہا ہے ان اللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مکے میں حاضر ہوئے بہت چپ کے چپ کے حضرت علی نے اشارہ کیا یہ دروازہ کھٹکھٹانا ذرا سرکار اندر ہی ہے آفتاب رسالت اندر ہی ہے ماہتاب نبوت اندر ہی ہے دروازہ کھٹکھٹایا سرکار کو پا لیا بوسا دے دیا پیشانی پر دو جانو بیٹھ گئے پوچھا سرکار نے کیوں آئے جواب دیا جو سینے میں اللہ کے آپ نے وہ چمکتا ہوا ہیرا رکھا ہے نا اس کی چمک حاصل کرنے آیا ہوں وہ کلمہ جو آپ کو دے کے بھیجا ہے وہ کلمے کی صداقتیں لینے آیا ہوں تو میرے محبوب نے فرمایا جانتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد حالات آئیں گے ہر ایمان والے پہ حالات کا آنا ضروری ہے ابھی تو حالات سے گزر رہے ہیں ہم یہ حالات سے دو چار ہو جاؤ حضرت ابو ذر غفاری نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں ایمان قبول کرنے کے بعد حالات آئیں گے مار پڑے گی میں دیکھنا چاہتا ہوں مار کھا کر میرا دین باقی رہتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے انگلی بھی نہیں کٹوائی دین کے لیے تو ہم کو کیا اس کی قیمت سمجھ میں آئے گی جلتا ہے جن کا خون چراغوں میں رات بھر ان دل جلوں سے پوچھ کبھی قیمتیں سمر جنہوں نے اپنی راتیں جلا رکھی ہے جنہوں نے اپنے خون کی ندیاں بہائی ہیں ان سے جا کے پوچھو نا کہ کلمے کی قیمت کیا ہوگی یہ دین کی قیمت کیا ہوگی صحابی نے اپنی چھلوں میں لیا خون آسمان کی طرف شہادت کے بیچ میں اڑا کر یوں کہا کہ میرا رب کی قسم اور کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا کوئی جان دے کر کامیاب ہو سمجھ میں آتا ہے لیکن جب مقصد انسان کو سمجھ میں آ جائے تو جان دینا آسان ہو جاتا ہے پھر اسے کامیابی جان کے دینے میں سمجھ میں آتی ہے نہ جان کے بچانے میں سمجھ میں آتی ہے ہمارے یہاں کوئی آئی سی یو میں سے سلامت آئے تو لوگ مٹھائی کے ڈبے کے تو بچ گیا چلا گیا تھا موت کے منہ میں آ گیا وہاں سے جا تیرے کو مبارکباد دیتے ہیں گھر والوں کو مبارکباد دیتے ہیں آئی سی یو والا کمرہ کہہ رہا تھا کہ تو آ آئی سی یو میں تیرے وہ دیکھتا ہوں لیکن کیا کہا مبارک ہوا بھائی بچ گئے تم ارے اس کی ٹائم اج نہیں آیا تھا کیا بچے گئے جب بچ آئے گا ٹائم تو بچ نہیں سکتا وقت آ جائے گا کوئی بچا نہیں سکتا قرآن کا اعلان ہے فیضا جا اجلهم گم يستاخرون سات ولا دمو جب وقت اجل آ جائے گا نہ ایک لمحہ پہلے جاؤ گے نہ ایک لمحہ بعد میں جاؤ گے چاہتے ہوئے بھی جاؤ گے نہ چاہتے ہوئے بھی جاؤ گے چانا چانا کچھ بھی تمہارے اختیار کی چیز نہیں جب وقت آ جائے لیکن یہ بات الگ ہے کہ نبیوں کو اللہ اختیار دے نبیوں کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں موت سے پہلے کہ یہ زندگی جینا ہو تو زندگی دے دیں اور تم چاہو ہمارے پاس آنا تو ہم اپنے پاس بلا لیں سوچو تمہیں کیا کرنا ہے تو جتنے انبیاء کرام کے پاس یہ پیغام پہنچا انہوں نے رفیق آلہ یعنی اللہ کے پاس جانا پسند کیا کہ دنیا میں جی جی کے کتنا جیئیں گے ایک دن تو جانا ہے اور تیرے دربار میں باہر حال آنا ہے پھر معلوم نہیں کب آنا ہوگا لے لے ہماری جان اور تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں گے مرض الوصال میں سرکار نے ممبر پہ بیان دیا یوں فرمایا ایک انسان کو اللہ نے اختیار دیا موت اور حیات کے درمیان اس نے موت کو پسند کر دیا اس نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا اس نے دنیا کی زندگی کو پسند نہیں کیا جبکہ قرآن کریم کہتا ہے انسان کا عالم کیا ہے بل تو سرون الحیات دنیا و خیروں ذالف صحفل صحوائی جب سرکار یہ بات کہہ رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے وہ رو پڑے لوگ مڑ کر دیکھنے لگے حضرت ابو بکر کو کیا ہوا اتنا رو کیوں رہے کوئی ایسی بات تو حضور نے فرمائی نہیں ارے مزاج شناس نبوت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے زمانے میں اور نبیوں کے روزانہ سات یا آٹھ کام ہیں وہ حضرت ابو بکر روزانہ کر رہے ہیں تو پہلے نبیوں کی جو شان تھی وہ سرکار کی امت میں ابو بکر کی شان ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے آج تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے میں نے روزہ رکھا آج تحجد کس نے ادا کی تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے آج کس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے آج کس نے کسی غریب کی مدد کی ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے آج کس نے جا کر بیوہ کا کام کیا ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے آج کس نے چاش کی نماز ادا کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امت میں جو نبی سات کام روزانہ کرتے تھے وہ میری امت میں ابو بکر نے کر دی کتنا اونچا مرتبہ ہے اس لیے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بلا فصل اگر کوئی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تھا اور کتنا سمجھتے ہیں قرآن کریم کو کوئی نہیں سمجھا اتنا بات سرکار کر رہے ہیں رو رہے ہیں ابو بکر کتنا سمجھے ہوں گے لوگوں نے مڑ کر دیکھا کیا ہوا بڑے میاں کیوں رو رہے ہیں کیا رونے والی بات ہوئی ہے سرکار نے تو ایک بات پر ایک آدمی کو اختیار دیا انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا آخرت کو اختیار کیا میں نے آپ سے کہا آپ کو کوئی رونا آ رہا ہے کچھ بھی نہیں آ رہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سمجھ کو سلام کرنا پڑے لوگوں نے قریب جا کے پوچھا کہ تم کیا سمجھے فرمایا یہ کہا کہ ایک آدمی کو اختیار دیا یہ اختیار کوئی اور نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا آپ کا مشن دنیا میں پورا ہو گیا آپ دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں آپ دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں میں رو پڑا آپ کے غم اور فراق میں معلوم ایسے موقع پہ رونا فکری ہے کسی کے فراق کے غم میں رونا فطری ہے اسلام فطرت کو نہیں روکتا آنسو بہ رہے ہوں نہیں روکتا غم ہو نہیں روکتا اپنا عزیز قریب چلا جائے دل مسوس کے مت بیٹھو رو لو کوئی بات نہیں یہ رونا بھی اللہ کو پسند آ جائے میرا بندہ رو رہا ہے آج آنسو آتے کس کے ہیں آنسو سوکھ چکے ہیں ہمارے یہ حالات ایسے خطرناک ہو گئے اس نے ہمیں رونا بھی بھلا دیا ہے ہم رو بھی نہیں پاتے ہیں حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ رونا ختم ہو گیا پہلے اللہ والے راتوں کو اٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے روتے تھے اور ایسے روتے تھے جیسے کوئی جوان بیٹا مر گیا اور باپ رو رہا ہو اتنا روتے تھے فرمایا اب نہیں رہیں گے سرکار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دین قبول کر لیا اب اجازت مانگ رہے ہیں حضور نے فرمایا خبردار مت بتانا کسی کو کہ تم نے دین قبول کیا ہے ورنہ بہت پیٹیں گے بہت مار دیں گے بہت زخمی کر دیں گے سرکار ایک مرتبہ اجازت دے دی وہ جو سنادید قریش بیٹھے ہیں نا وہ جو سردار بیٹھے ہیں ان کے بیچ میں جا کے مجھے اعلان کرنے دی ارے مار ڈالیں گے ابے اللہ کے بندے بات نہیں سمجھتا کیا کہنے میں سمجھ رہا پھر سمجھتا تو نہ کہتا تو نہیں مان رہا تو ارے ایک دفعہ اجازت تو دے دیجئے سرکار یہ میرا اپنا پرابلم ہے تیرا کیا پرابلم ہے کیا حضرت میں بار میں بتاؤں گا لیکن ایک دفعہ میرا دل اندر سے بے قرار ہوگا اتنی بڑی سچائی اس کو چھپا کے رکھنے کہ میرے اندر ہمت نہیں میرے سے بات رہے گی نہیں میں پڑوں گا آپ اجازت دے دیجئے تاکہ نافرمانی نہیں ہو جائے آپ نہ کہیں گے اور میں کر دوں گا تو نافرمانی بھی ہو جائے گی آپ خوشی سے اجازت دے دیجیے کھانے کی ہمت ہے تو کہ وہ بعد میں دیکھ لیں گے لیکن اجازت تو دے اجازت دے دی جا برداشت کرنا پڑے گا یہاں تو جو کلمہ پڑے حالات آتے ہیں قرآن کریم میں فرمایا احسب الناس سو ترکو ترکوں کو لو منا وملا تم کیا سمجھتے ہو کچھ بھی نہ کریں ہاتھ پیر نہ ہلائیں بس ہم جو ہے سیدھے جنت کے اندر جا کر فٹ ہو جائیں اور ہم کو کچھ بھی کرنا نہ پڑے یہ تو یہ کہاوت ہو گئی کہ نہ لگے مہندی نہ لگے فٹ کڑی اور رنگ آئے چوکھا محنت کچھ بھی نہیں کرنا جنت ہم کو بالکل مل جائے دو چار رکاتے پڑھتے ہیں تو ہم لوگ ایسا چلنا شروع کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جبریل کے بعد اس کا نمبر ہے جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سرکار نے زندگی میں تین مرتبہ بشارت دی کیا کہا from this particular moment of Hazrat Usman doesn't move from his place and he don't do any of the عام صالحہ But I am the witness that Almighty Allah subhanahu wa ta'ala will enter him in the paradise. تین مرتبہ فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ نہ کرے جب بھی جنت میں لیکن حضرت عثمان دوسرے دن قبر کے کنارے پر داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں ہی از اسکریمنگ ان کرائم رو رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ this grave is the first step of the برزخ of the hereafter and if I get success here I would be successful in hereafter also I hope that میں امید کرتا ہوں کہ اگر قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے میں کامیاب ہو گیا تو آگے کامیاب ہو جاؤں گا اتنا سرکار بشارت دیں اس کے بعد اتنا روتے ہیں اور راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں تو میرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ پارے کھڑے ہو کر قرآن کریم کے پڑھتے چلے جا رہے ہیں اتنی بشارت کے بعد عالمی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی گئے بیت اللہ میں سنادید قریش کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور یوں فرمایا اشد اللہ وہ اشد اللہ محمد رسول ایک کوہرام مچ گیا ایک ہنگامہ مچ گیا حضرت شیخ الحدیث صاحب فضائل عمل میں فرما رہے ہیں ہر آدمی اٹھا اور جو ہاتھ میں تھا اس سے مارنا شروع کیا لٹا دیا زمین کے اوپر بے ہوش ہو کے گر گئے اور کسی نے کہا قبیل غفار کے پاس سے ہمارے ہمارے قافلے تجارتی جاتے ہیں تجارت بند ہو جائے گی مکے کی منڈیاں ختم ہو جائے گی بند کرو مارنا رک گئے مادہ پرست تھے نا تو مادے کا ڈر دکھایا تو رک گئے ہوش آ گیا ارے رخسار کہاں ہے میری ناک کہاں ہے اتنی سوجن آ گئی چہرے پر کہ ناک اور رخسار میں کوئی فرق نہیں جسم سے خون بہ رہا ہے گھسٹتے ہوئے زمزم کے کنویں تک پہنچ گئے زخم دھو ڈالے پانی پی لیا سر پہ ڈال لیا پھر آ گئے بیت اللہ میں پھر دوسرے دن مجمع جمع ہوا پھر گھسٹتے ہوئے پہنچے پھر دو ہاتھوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر اعلان کیا اور شد اللہ محمد رسول خودی کا سر نہا لا الا اللہ خودی تیو فسا لا الا اللہ اگر چبت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ آج دوسرے دن بھی مار پڑی ہے ہوش میں آ گئے ہوش میں آنے کے بعد اندر ٹٹولنا شروع کیا میرا ایمان کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے مار کھانے کے بعد ایمان میں طاقت آئی ہے کہ کمزوری آئی ہے تجبز پیدا ہوا ہے حق کے بارے میں شک پیدا ہوا ہے اور مچل کر فرما دیں کلمہ کیا پڑا میں نے اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے جو مارے کھائی ہے اللہ نے تو میرا ایمان بنا دیا رنج راحت شد جو شد مطلب بزرگ گرد تو چشمے گر ذرا مثال سمجھو ہم بات ختم کریں ان شاء اللہ بھیڑیا جنگل میں ہرنیوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے تو کوئی سمجھدار آدمی نے دیکھا آگے ہرنیوں کا ریوڑ جا رہا ہے غبار اڑ رہا ہے مٹی اڑ رہی ہے اور بھیڑیا پیچھے دوڑ رہا ہے اس کی آنکھوں میں سے پانی نکل رہا ہے غبار اڑتا ہوا چلا رہا ہے تو فری میں مشورہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے ایک ہمدرد پہنچ گیا بیڑیے کے پاس اس نے جا کے کہا کہ بھیا ایک بات سنو میری کیا ہے میرا شکار چلا جائے گا جلدی بول آپ کی آنکھوں میں سے بہت پانی نکل رہا ہے نا ہاں تو کہا وہ تو نکل رہا کہ میں تم کو ایک آئیڈیا بتا بتاؤ کیا آئیڈیا بتا آپ کا دوڑتے ہیں روزی تو اللہ کے یہاں مقدر ہے کو دوڑتے ہیں اتنا پانی نکل رہا ہے آنکھیں خراب ہو جائے گی کیا علاج کرو گے اس کا ایک دفعہ آنکھ بگڑ گئی تو کیا کرو گے تو کیا کروں کا ریسٹ کرو آرام کرو جانے دو یہ ریوڑ کو جانے دو یہ بھیڑ بھاڑ کو جانے دو پھر آرام سے تم جانا بے وقوف آدمی اس کو جانے دو یہ کیسے ہو سکتا یہ تو میرا مقصد ہے تو یہ جو آپ کی آنکھ خراب ہو رہی ہے تو تیرے کو لگتی ہے کہ میری آنکھ خراب ہو رہی ہے مجھے تو یہ جو غبار اڑتا ہے نا یہ آنکھوں کا سرما لگ رہا ہے یہ ہرنیاں جو اڑا رہی ہے نا یہ تو میری آنکھوں کا سرما ہے کیونکہ میرا مقصد آگے جا رہا ہے تو جب آدمی اللہ کے دین کو دین سمجھے گا اور اپنی مقصد کو سمجھے گا اور مقصد زندگی عبادت کو سمجھے گا اور اللہ کے دین کی محنت کو سمجھے گا تو کیا نتیجہ ہوگا فرماتے ہیں کہ جو تکلیفیں آئیں گی وہ اس کے لیے راحتیں بن جائیں گی اس لیے شاعر کہتا ہے کہ مجھے مدینے میں مدینے کے کانٹے اگر کوئی دل دے اور یوں کہے کہ یہ چبنے والے کانٹے ہیں تو میں ان کو آنکھوں میں رکھ لوں گا مل جائے سابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے مل جائے سابر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے سو بار ان رکھوں آنکھوں میں کرین سے کیا کہہ رہے ہیں ارے میرے محبوب کے شہر کے کانٹے مل جائے نا تو میں اسے آنکھوں کا سرما بنا کے آنکھوں میں لگاؤں گا اور گلاب میرے نزدیک کچھ نہیں اگر میرے محبوب کے شہر کے کانٹے مل جائیں یہ کب ہوگا جب سرکار سے عشق ہو جائے جب میرے نبی سے محبت ہو جائے جب دین ہمارا مقصد زندگی بن جائے اور بھائی ایسی تیاری کے ساتھ موت آئے گی تو آدمی گلے سے لگا لے گا آ جا موت اور مجھے لے جا اس بنا پر کہ میرے رب کے حضور میں حاضری کا وقت ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے رو رہے ہیں ارے بلال کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں خبردار کہا کوئی رویا ہے تو میرا نبی انتظار کر رہا ہے اور انتظار کر رہے ہیں کون فرماتے انتظار کر رہے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور انتظار کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات تھوڑی دور چلی گئی میں کہہ رہا تھا کہ نظام الملک کے توسی نے ایک طالب علم کو بلا کے پوچھا کہ تو کیا بننا چاہتا ہے اس نے کہا میں قاضی بنوں گا اور پھر یہاں مجھے فٹ کر دیا جائے گا دوسرے کو پوچھا تو اس نے کہا مجھے وزیر داخلہ بنا دیں گے تیسرے کو پوچھا تو کہا مجھے چیئرمین بنا دیں گے چوتھے کو پوچھا تو کہا مجھے پریسیڈنٹ بنا دیں گے تو وزیر کو آ گیا غصہ وزیر نے کہا ایک کام کرو مدرسہ بند کرو میں نے یہ مقصد کے لیے مدرسہ نہیں بنایا تھا کہ کوئی وزیر بنے کوئی امیر بنے کوئی قاضی القزاد بنے کوئی صدر بنے کوئی پریسیڈنٹ بنے مجھے یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے مدرسہ بنانا بند کرو مدرسہ چلتے چلتے رات ہو گئی تھی ایک دکان کا دروازہ بند تھا اندر چراغ جل رہا تھا اور اس کی کرنیں باہر آ رہی تھی اس کی روشنی کے اندر ایک طالب علم کتاب لے کر جو ہے پڑھ رہا تھا یہ کون ہے یہ بھی اپنے مدر میں پڑھتا ہے ذرا اس کو بھی پوچھ لیتے یہ اتنی دماغ پاشی کر رہا ہے چراغ بھی نہیں ہے بےچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اتنی دماغ پاشی کر رہا ہے اور اپنی آنکھیں پھوڑ رہا ہے اتنی اتنی کرنوں کے اندر کیا اس کو حروف دکھتے ہوں گے بھائی تم کون ہو کا میں غزالی ہوں ابھی تو طالب علم ہوں بیٹا تم کیوں پڑھ رہے میں کیوں پڑھ رہا ہوں آپ کو کیا مطلب ہے اس کہا نہیں بیٹا اتنی محنت تو کر رہا ہے رات کتنی دیر ہو چکی ہے تو سوتا نہیں اللہ کا بندہ اور آنکھیں پھوڑ رہا ہے اپنی ایسی کم روشنی کے اندر کتاب میں کیا دکھتا ہوگا تیرے کو ہم ذرا معلوم کرنا چاہتے تھے کہ تیرا کوئی مقصد ہوگا نا اس کے پیچھے جو پڑھ رہا ہے مدرسے میں کہاں سے آیا تو میں کہا بہت دور سے آیا ہوں کیا مقصد ہے فرمایا مقصد میرے والدین نے مجھے بتایا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے کو اللہ تعالی جنم دیتے ہیں زندگی عطا کرتے ہیں وجود دیتے ہیں یہ جو وجود ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے تو جس نے اتنی نعمتیں چاروں طرف پھیلا کے رکھی ہے جس نے یہ زندگی دی ہے جس نے یہ جوانی دی ہے تو وہ جوانی کا دینے والا اور وہ زندگی کا دینے والا ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے یہ نعمتیں دے کر وہ کیا چاہتا ہے ہم کیسی زندگی گزاریں کیا مقصد ہے ہماری یہ زندگی کیوں آئی ہے کس طرح سے ہم اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر لیں نظام الملک کے توسی وہیں بیٹھ گئے سر پکڑ لیا پورے مدرسے میں ایک طالب علم کا مقصد صحیح ہے اور اپنے وزارا کو حکم دیا کہ مدرسہ جاری رکھا جائے تمام خرچہ برابر جو ہے دیا جائے اس بنا پر کہ یہ مدرسہ بند کرنے والا تھا لیکن یہ طالب علم کے لیے باقی طالب علم کھائیں گے اور یہ پڑھے گا اس کو مقصد زندگی سمجھ میں آ گیا ہے تو اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر قرآن کریم میں اعلان کیا کہ میں نے تمہیں کل بنانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اپنی آخرت سجانے کے لیے بھیجا ہے چھوٹی سی زندگی ابھی حضرت مولانا نے تعلیم میں پڑھا تھا بہت چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے لیکن ایک بہت بڑی زندگی اس میں سے نکالنی ہے بڑی زندگی کون سی آخرت والی بڑی زندگی بنے گی کیسے چھوٹی زندگی کے بننے سے بڑی زندگی کا بننا ہے آخرت والی والی زندگی زندگی بنے گی دنیا سے اور ایک مرتبہ آنکھ بند ہو گئی نا تو دوست نہیں ہوگا یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے عبرتیں روزانہ واقع ہوتی ہیں دیکھیے نا روز جانے والے جاتے ہیں دنیا سے عبرت دیتے چلے جاتے ہیں دیکھیے آپ کے الپڑ میں ابھی ہمارے ریاض رمیز نے بتایا کہ ایک ہی محلے میں آمنے سامنے دس منٹ کے اندر دو خواتین بیچاری دنیا سے چلی گئی جس کا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے اتنی رشتہ داری یہ وہ تمام چیزیں دس منٹ کے اندر چلے گئے کبھی کبھی موتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی کو بڑی عبرت ہو جاتی ہے پورا گاؤں دہل گیا ارے یہ کیا واقعہ ہوا دس منٹ کے فاصلے سے آمنے سامنے موت واقع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دونوں خواتین کی مغفرت فرمائے ان کے جتنے رشتہ دار پیچھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے آج کا یہ اجلاس تو انہی کے خاطر تھا اور انہی کے واسطے تھا کہ ان کے لیے جو ہے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مرحومات کی مغفرت فرما دے اور وہ تو چلے گئے لیکن ہم لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں اس کے بہانے سے ہم تیاری کریں اور مرنے کے بعد والی زندگی جو ہے اس پر غور کرنے والے بن جائیں ایسے واقعات انسان کے لیے عبرت کا سامان ہوتے ہیں دیکھیے نا یہ عبرت کی بات بن گئی چونکا دیتی ہے بعض موتیں سب چونک گئے کہ کیا ہوا دیکھو اللہ کا حکم کیسا آیا اور کیسے چلے گئے نہ رشتہ داریاں کام آتی ہے نہ تعلقات کام آتے ہیں نہ ڈاکٹریاں کام آتی ہیں نہ ڈگریاں کام آتی ہیں نہ مرتبے کام آتے ہیں نہ طاقتیں کام آتی ہیں نہ جوانیاں کام آتی ہیں نہ تندرستیاں کام آتی ہیں وقت آتا ہے آدمی اٹھ کر چلا جاتا ہے اب بند ہو گیا آنکھیں تو اس کے بعد کیا کام آئے گا دوستو ہم کیا مدد کر سکتے ہیں ان کی ایسا ثواب سواب کر سکتے ہیں آگے وہ لوگ جو لے کر گئے ہیں ان کا توشہ لے کر سفر کر رہے ہیں وہی ان کے کام آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نانی نرولی کے اندر اجتماع ہونے والا ہے تو انشاءاللہ ہم سب وہاں شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ اجتماع کو بے حد کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے اور ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت سے نوازے اور اللہ وہاں کے جو مقاصد بزرگوں نے طے کیے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 کر رہے ہیں اور مسجد کے تیار کرنے میں اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں اور اپنے اوقات لگا رہے ہیں اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما جو ماں بقیہ کام ہے پیار محبت کے ساتھ عافیت کے ساتھ مکمل فرما دے اور اللہ اس مسجد کو اور جتنی مساجد ہیں ان تمام کو آباد فرما دے اللہ جو مرحومہ دو خواتین دنیا سے چلی گئی ان کی بھی بھرپور مغفرت فرما دے اور اے اللہ جتنے قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں اللہ جمی قبرستان والوں کی مغفرت فرما دے اللہ اس پوری امت کی مغفرت فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا تھا فرما دے اللہ جو اجتماعات ہو رہے ہیں اپنے فضل سے ان تمام ہی کو قبول و منظور فرما دے اور جو نکلنے والے جانے آنے والے ہیں اللہ ان کی جاتے آتے حفاظت فرما مقاصد کے اعتبار سے کامیابی نصیب فرما جو بچے بچیاں بورڈ کے ایگزام دے چکے ہیں اللہ ان کو بھی کامیابی نصیب فرما اے اللہ دین کو مقصد بنا کر چلنے والا بنا نمازوں کا پابند بنا دے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں ہمارے نام شمار فرما دے اے اللہ غفلت والی زندگی زندگی سے ہماری حفاظت فرما تیری یادوں بھری زندگی نصیب فرما تیرا ذکر نصیب فرما اے اللہ غافلانہ زندگی سے حفاظت فرما اے الہ العالمین یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے اور تیرے گھر میں بیٹھا ہے اللہ اس کا بیٹھنا قبول فرما لے جو باتیں اچھی سنی اللہ اس پر کہنے والے کو پہلے اور بعد میں پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ پوری بستی کو قبول فرما یہاں کے ہر جوان قیمتی ہے اللہ ہر ایک کو قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ ایک پورے مجمع کی مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کل میں والی موت عطا فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما بے رحمتی قیار رحمین